إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون سیدنا حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں فقال امدا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتن ہم سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے وہ فرمانے لگے تم میں سے کس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سنا ہے فقال نسل نقل سمیر ہو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے فتنا پر تعلون سی الرجل في و جاری تو سید دینا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید کہ تم وہ فتنے مراد لے رہے ہو جو بندے کے گھر اور اس کے اہل و ایال کے اندر ہوتے ہیں و اجل وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم ایسے ہی فتنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے سنا تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تل کا تو کپر حرا تو و سیام و صدقہ یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں کہ اگر بندہ ان میں مبتلا ہو جائے تو نماز روزہ صدقات و خیرات یہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں والا تل ایو النبی صلی اللہ علیہ وسلم یل کرو اللہ کی تموج کا موجود باہر لیکن تم میں سے کس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فتنوں کا تبکیرا کرتے ہوئے سنا ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے جس طرح سمندر کی موجیں ایک دوسرے کے پیچھے تسلسل کے ساتھ مسلسل آنے والی ہوتی ہیں اور وہ موجیں اپنے اندر بہت کچھ بہا کے لے جاتی ہیں اس انداز میں جو فتنے آنے والے ہیں ان فتنوں کے بارے میں تم میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا ہو خدیسہ رضی اللہ علیہ کرواتے ہیں فاس کا فل قوما سیدنا عمر رضی اللہ علیہ نے یہ بات کر کے قوم کو چپ کروا دیا اکو کو انا جب سارے خاموش ہو گئے تو میں نے کہا کہ ہاں اس قسم کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ انت اللہ ابو کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے آپ فتنوں کے بارے میں خاصا اچھا علم رکھتے ہیں تو سید دینا اللہ عنہ فرمانے لگے سمیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے دو رب الفیت القلوبی کل اصی او ڈن کتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے جیسے چٹائی ہوتی ہے چٹائی جب اس کو بنا جائے تو ایک تنکے کے بعد دوسرا تنکا مسلسل آتا رہتا ہے پھر اس کی بنائی جاری رہتی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتب اور تح فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے کل حسیری جس طرح کے چٹائی ہوتی ہے اوڈن اوڈن ایک ایک لکڑی کر کے ایک ایک تنکا کر کے مسلسل کتنے آتے جائیں گے پل کل دن اس رواہ لوکی کا پی سودا تو وہ دل جس دل کے اندر وہ فتنہ داخل ہو گیا جو بندہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا ایو قلب اس رواہ جس بھی دل کے اندر وہ فتنہ داخل ہو جائے گا کا پی ہی نقطہ اس دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا سیاہ نشان لگ جائے گا وہ ایو قلب انکارا اور ہر وہ دل جس نے اس فتنے کو اپنے آپ سے دور رکھا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا نوکی تاکی ہی نقطن بے گئی وا اس فرق ایک سفید نقطہ ایک سفید نشان لگتا چلا جائے حتہ تفیرہ علاقل کر گئی حتہ کے دل دو قسم کے ہو جائیں گے اط اس مسلط سفا کچھ دل بالکل سفید چمکدار مرمر کی طرح کے فطروں سے بچتے رہے اپنے آپ کو فطروں سے بچاتے رہے تو اس کے دل کے اوپر سفید نقطہ لگتا رہا اب یا مثل صفا مرمر کی طرح بالکل سفید ہو جائے گا پھر فلا در کتنا تم ماں دامت کے بل جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے اس وقت تک اس دل کو کوئی فتنا نقصان نہ پہنچا سکے گا وہ دل جو اپنے آپ کو جب کتنے آنے لگے اس وقت بچاتا رہا اس کا دل سفید ہوتا چلا جائے گا مرمر کی طرح سفید ہو جائے گا سارا تجر ہو کتنا تم آبادہ ماں دامت سماوات پل جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے پھر اس دل کو کوئی بھی کتنا نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ سکروں سے صحیح سال بچ جایا کرے گا اور دوسرا دل جو کے اندر گھرتا چلا گیا جس نے فکروں کو قبول کیا تو پھر ول آخر اصوا مربا دن کل کو بھی مجف دوسرا دل رات کی طرح سیاہ ہو جائے گا کل کو بھی مجف جیسے کہ کسی برتن کو اوندھا کر کے الٹا کر کے رکھ دیا جاتا ہے کوئی پیالہ یا گلاس وغیرہ اس کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے یہ دل کی کیفیت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ حالت یہ بنے گی لا یا عرف معروف ولا وہ لا یون وہ کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا کسی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا اچھائی اور برائی کی تمیز دماغ سے اتر جائے گی ذہنوں سے مٹ جائے گی رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اس کا زمین اسے ملامت نہ کرے گا نیکی کر کے اس کا دل خوشی محسوس نہ کرے گا لا یا عرف نہ ارفا والا ان سے من کرا نہ وہ نیکی کو نیکی سمجھے گا نہ برائی کو برائی سمجھے گا اللہ ما ماں اس ہوا ہو ہاں جس قدر اس کی خواہش کے مطابق اس کی مرضی اور پسند کے مطابق کوئی کام ہوا وہ اس کو نیکی سمجھ لے گا یا اس کو برائی سمجھ لے گا اپنی مرضی کے برخلاف کسی برائی سے روکے گا نہیں اور کسی نیتی کو اپنائے گا نہیں کیونکہ لا یارف ہوا دل سیاہ ہو چکے اون ہو چکے نیکی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی کتاب و سنت کی فہم سب ہو جات وہ اس کے اندر آ نہیں سکتا لا یارف ہوا نیکی کو وہ پہچانتا نہیں ہے بڑا یم کرا اور برائی کی اس کے پاس تمیز اور پہچان موجود نہیں ہے آج ہمارے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر نقل کیا ہے بہت اچھی طرح منتبق ہوتا فٹ ہوتا اور ثابت ہوتا نظر آتا ہے اچھائی اور برائی کی تمیز اور پہچان اس کے پیمانے کلیے قاعدے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےکت و نبوت کے اہم ترین کاموں میں سے ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے وہی فل الحم بات وہی ہر علیہ الخبا تھا وہ یاد اسراہم اب کا رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ہل لہم الطیبات تمام پاکیزہ چیزیں اچھی عمدہ اور بہترین چیزیں امت کے لیے حرار قرار دے دی وہ ہے خواہشہ جتنے بھی خبیص کام ہیں خبیص چیزیں ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں گے وہ یاد اغلال ہند کا ہوں اور وہ لوگ جو آبائی مراسم کا ان کی پیٹھوں اور سروں کے اوپر آ چکا ہے اس کو اتار پھینکیں گے وہ اگلا رنگتی کا نکالے گی اور وہ قبیلوں اور معاشروں کی جگہ بندیاں جو کہ سراسر ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے نبی محترم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر پابندیوں کو توڑ ڈالیں گے وہ ہتڑیاں کھول دیں گے جو بندے کو اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانی کی طرف لے کے جانے والی ہوں تو دین اسلام نے تمام تر طیب پاکیزہ کام افعال کردار اخوال ان کو حلال مباح اور جائز ٹھہرایا ہے اور جس قدر بھی خبیص کام ہے خبیص افعال ہے خدیث اقوال ہے خدیث اشیاء ہے دین اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے اور مسلمان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ان اللہ تعالی طیب اللہ تعالی پاکیزہ ہے لا كبل اللہ طیبا اللہ تعالی پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے لباس رب العالمین کو پاکیزہ مطلوب ہے جسم پاکیزہ مطلوب ہے اعمال اللہ تعالی پاکیزہ قبول کرتا ہے ذہن کے خیالات رب العالمین پاکیزہ قبول کیا کرتے ہیں ان اللہ تعالیٰ طیب اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے طیب ہے لا الا طیبا پاکیزہ کے علاوہ اور کچھ قبول نہیں کرتا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ تعالی اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین کا مطلوب و مقصود ہے کہ بندہ اس کے اعمال افعال و کردار پاکیزہ ہو اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور اس کا باطن بھی پاکیزہ ہو اور وہ پاکیزہ خیالات کے ساتھ پاکیزگی والی زندگی بسر کرنے والا ہو اور جو شیطان کی گندگی ہے وہ بندہ نہ اپنائے یہی بات اللہ رب العالمین نے اہل بیت سے کہی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ارادہ کرتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یو ہم کو وہ ہندسا اہل گئی تھی وہ یہ پہرا تم کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے آج کل گرمیوں کی آمد آمد ہے اور عموماً گرمیوں کے موسم میں لباس ایسا اختیار کیا جاتا ہے جس میں ٹھنڈک محسوس ہو لیکن آہستہ آہستہ معاملہ بہت دور تک پہنچتا چلا جا رہا ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈا لباس اس کا انتخاب کرتے کرتے دین اسلام نے لباس کے لیے جو حدود و قیود مقرر فرمائی ہے ان کو آہستہ آہستہ ترک کیا جا رہا ہے لباس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک تمیز اور پہچان کروائی ہے فرمایا یا بنی آدم آ انزلنا علیکم لباسا یواری سو آتی کم و اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے وہ لباس کس چیز کا نام ہے یواری سو آتی کم جو تمہاری سطر پوچھی کرتا ہے تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے سطر کو چھپاتا ہے دوسروں کے سامنے ظاہر ہونے سے روکتا ہے یہ لباس کی خاصیت ہے وہ عیشا اور باعث زینت ہے وہ لباس تقوا ظال کا خیر اور تقوے والا لباس بڑا ہی اچھا ہے ظال کا من آیات اللہ اللہ کارون یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اس کے فوراً بعد پھر اہل ایمان کو سمجھایا یا بنی آدم لا یقینکم شیطان بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے کما اخراجہ ابئی کم بھی نہیں جیسے کہ اس شیطان نے تمہارے والدین کو ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا جنت سے نکالنے کے لیے اس نے حکمت عملی کیا اختیار کی فرمایا یمہ لباس ہما لیوریا ہما سو آتی ہی ماں شیتان نے ابلیس نے آدم و حوا تمہارے ماں اور باپ کا لباس چھینا لیوریا ہما سو آتی ہی ماں تاکہ ان کی سو آخ ان کے سطر ان کی شرمداہیں ان کے سامنے ظاہر کر دیں لباس شیطان نے چھینا ہے کہیں شیطان تمہارے اوپر بھی ایسا ہی حملہ نہ کر دے تم سے لباس نہ چھین لے لباس جسم کو ڈھانپنے چھپانے کے لیے جسم کے خد و خال کو اپنے اندر سمو میں دوسروں کی نگاہوں سے اوجھے کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں گمراہ کرے اور تمہارے جسم کے خد و خال لوگوں کے سامنے نظر آتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم سے تمہارا حقیقی لباس چھینے اس نے تمہارے ماں باپ کو لباس چھین کر جنت سے نکالا تھا اور بے لباس ہونے کی سزا میں بے لباس ہونے کے جرم میں رب کائنات نے انہیں جنت سے نکال باہر کیا تھا تو تم پہلے سے ہی بے نواس ہو جاؤ گے تو جنت میں کیسے جا سکو گے تمہیں بے نواس کر کے کہیں شیطان جنت میں جانے سے نہ روک دے لا یقین نقم شیتان کما اخراجا ادا وی کم مینل جنت شیطان تمہیں ویسے بھوکے فتنے اور ویسے پریشان کن مراحل میں اور اس قسم کی دینیت میں نہ کر دے جس طرح کا وار اس نے تمہارے ماں باپ پر کیا تھا اور انہیں جنت سے نکال دیا تھا یم بھی لباس ہوما نے ان کا لباس ان سے چھینا تھا لباس مختصر اور جامع ترین اس کی تعریف اللہ رب العالمین نے بتا دی ہے یواری سو آتی کم جو تمہاری شکر پوشی کرتا ہے جسم کے آغا اس کے خد و خال اس کو چھپا لیتا ہے نظر نہیں آتے وہ انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ باعث زینت بھی ہے یہ لباس سطر کو ڈھانپتا ہے پردہ ہے پردے اور کور کے درمیان فرق ہوتا ہے اگر کسی چیز پر کوئی کور چڑھایا جائے تو کور چڑھانے کے بعد اس چیز کے خد و خال نظر آتے ہیں محسوس ہوتے ہیں کسی بھی چیز پہ کور چڑھا کے دیکھ لیں اس کے خد و خال سب نمایاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کور ناول نہیں کیا بلکہ لباس ناول کیا ہے اور لباس کا مقصد میں کرنا کورنگ کرنا نہیں اس کا مقصد کہ اس چیز کے پیچھے تمہارا جسم چھپ جائے اس انداز میں چھپے کہ کچھ بھی محسوس نہ ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں ہے یواری عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کسی بڑی اور کے پیچھے چھپ جانے کو مثلا مختری وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ورا الامام امام کے پیچھے ورا اب لوگ مختری امام کے ساتھ جڑا ہوا تو نہیں ہے ورا کا معنی اس قدر پیچھے ہونا کہ وہ مکمل طور پہ چھپ جائے اب امام کے این پیچھے جو آدمی کھڑا ہے امام کے دل کو سامنے کھڑا ہو کے کوئی بندہ اس کو دیکھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو لباس کا یہ مقصد ہے کہ وہ بندے کو مکمل طور پہ چھپا لیتا ہے اس کے جسم کے آیا و خال نہ نمایاں ہوتے ہیں نہ اس لباس کے اندر سے جھلکتے ہیں اگر ایک آدمی نے کپڑا جرویتم کیا ہے لیکن وہ یہ دو کام نہ کر سکے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ لباس نہیں ہے وہ بندہ لباس سے باہر ہے بے لباس اس آدمی کو تصور کیا جائے گا خیال کیا جائے گا سمجھا اور کہا جائے گا جس بندے کے لباس میں یہ دو ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں اس کے جسم کے آغاز چھپتے نہ ہو خد و خال اس کے نظر آتے ہو یا وہ لباس بندے کے جسم کے ساتھ چپک جاتا ہو دونوں صورتوں میں وہ لباس نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی ایسے لوگوں کو بے لباس کہا ہے عموماً گرمی کے موسم میں انتہائی باریک کپڑے باریک جن سے جسم اندر کا جھلکتا نظر آتا ہو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شہر میں گئے ان کا امیر گورنر جمعے کا خطبہ دے رہا تھا اور اس میں وہ علیہ سیاب الرقیق بہت باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے امیرنا یل امیرینا سیا بل خاص ہمارے اس امیر کی طرف تو دیکھو اس میں فاسقوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا باریک لباس پہننے کی اجازت نہیں دی ہے فرمایا یل بسو سیاب القفا یہ نافرمان فاسق لوگوں کروڑوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں باریک کپڑا جس سے جسم چھلکتا ہو اب یہ شیطان کا ایک وار ہے وہ بندے کو بے لباس کرتا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دونوں جانب اپنا وار چلاتا ہے اگر تو کوشش اس کی یہ ہے کہ کوئی بندہ لباس پہنے کوئی نہ سارے ننگے پھرے جیسے یورپی مبارک کے اندر ہوتا ہے اس کی کوشش ہے کہ سارے بے لباس ہو ننگے ہو جسم پہ تن ڈھانپنے کے لیے ایک تاخیر بھی نہ ہو اگر کوئی پہن لیتا ہے تو پھر اس کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ لباس ایسا ہو جو اس کی لباس ہونے کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے اس کو باریک کپڑے پہناتا ہے بس اوقات ایسے باریک ہوتے ہیں کہ جسم ان سے عام طور سے نہیں جھلکتا لیکن جب بندہ بیٹھک کے دروازے پہ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اندر اندھیرا ہو اور پہر دھوپ ہو روشنی ہو اس کے دروازے کے قریب جب جاتا ہے تو اس کا لباس اس کو بے لباس کر دیتا ہے اس کی سارے جسم کے خد و خال واضح نظر آنے والے ہوتے ہیں یہ شیطان کا ایک وار ہے ایک انداز ہے اس کا بندے کو فتنے میں مبتلا کرنے کا کہ چلو ہر وقت نہ صحیح کبھی کبھی صحیح کبھی تو اس کی ساری ٹانگیں اس کی رانیں اس کی پنڈلیاں ساری لوگوں کو نظر آئیں اور پھر اگر حاجی صاحب نے کمیز اتارا ہوا ہو صرف بنیادی پہنی ہو گرمی کی وجہ سے اور گھر میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلے تو پھر کیا منظر بنے گا وہ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں فرمایا یہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے یا یو ہے ندی نہ اس اب کی سلمی کا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تبھی روح اتواق شیتان شیتان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا ان نہ لمبین وہ تھوڑا کھلا واضح دشمن ہے وہ ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کی سوچتا ہے تمہیں جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے سے چلانے کی سوچتا ہے انہیں ہوں ہوا وہ قبیل ہوں میں سلاتا رونا ہوں وہ شیطان اور اس کا کنبا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے انا ان شیاتی نا اولیا دینا یؤمنون ہم نے بے ایمان لوگوں کا شیطان کو ولی بنا دیا ہے شیطان بے ایمان لوگوں کا دوست اور ان کا ولی ہے وہ ان کو گمراہ کرتا ہے وجدنا علیہ آبانا ہمارا امرانا بھی اور جب وہ کوئی فحاشی والا بے حیائی والا کام کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں ہی آبا آنا واہ ہمارا نہ دیا ہمیں اللہ نے ایسے کرنے کا حکم دیا ہے کام سہسی والا بے حیائی والا اور کہا اللہ ہمارا نہ دیا ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اللہ نے کہا ریواف پہنا انہیں پہن لیا ہے تو جیسا کیسا بھی ہے تو نہیں بات ہی نا پھر جو اس سے ذرا زیادہ پھنستا ہے اس کو اور باریک کپڑے پہنا دیتا ہے جس سے ہر وقت ہی اس کا جسم جھلکتا نظر آئے جو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہے اس کو اور پھنساتا ہے اس کو تنگ قسم کے کپڑے پہنانا شروع کر دیتا ہے شرط پہنے کا انتہائی ٹائٹ عموماً یہ باڈی بلڈر رات پہنتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل اس کے اندر بڑی کشاں کشاں کھینچتی چلی جاتی ہے بھارتی چلی جاتی ہے اس قیمت کو اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کوئی آ رہی کوئی نہیں چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو ماں کے سامنے بہنوں کے سامنے ایسا گندا رواج پہنتے ہوئے کوئی حیات شرم نہیں آتی بلکہ فخر ہے کہ ہم بڑے گریجویٹ بڑے ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ بنا کیا تھا کہ کوئی بندہ شلوار اس نے پہنی ہو شلوار لیکن اوپر سے کمیز نہیں پہنا شلوار پہنی ہے کمیز نہیں پہنا نماز نہ پڑے کمیز پہن کے آئے یا کوئی بڑی چادر اوڑے جو اس کے گٹیوں تک کے حصے کو ڈھانک لے سنا ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے نہ سرا لیلا و نہیں سارے ہی ردا منع فرمایا کہ کوئی بندہ شلوار میں نماز پڑھے اس کے اوپر کپڑا نہ ہو کیوں اس کے اندر بھی تھوڑی سی بے حیائی کا پہلو ہے بندہ رکو کرے گا سیدا کرے گا یہ اس کی شلوار کا کپڑا اس کی سورین کے ساتھ چپک جائے گا اس کی آسن نظر آئے گی حاجی صاحب نے اگر وضو کرنے کے بعد انتظار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شلوار پر چھینٹے لگائے ہیں آسن پر چھینٹے لگائے ہیں تو خدشہ ہے کہ گیلا کپڑا چاہے جیسا بھی ہو جب وہ جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو جسم نظر آنے لگ جاتا ہے منع کیا سن لیا راجن کی سرا ویلا والے سارے ہی ردا اور اس نے تو شرط پہنی ہوئی ہے اس کی تک بھی پوری نہیں آتی کبھی سلواؤ کھلا ہو اور اس کے پلو لمبے ہو گٹنوں کے نیچے تک گٹنوں تک کم از کم جانے والے ہوں تاکہ جب آپ روکو کریں سجدہ کریں تو آسن نظر نہ آئے پیچھے سے اللہ رب العالمین حیا کا درس دیتے ہیں حیا کا سبق پڑھاتے ہیں بے حیائی والے کام اللہ رب العالمین نہیں بتاتے یہ کہتے ہیں ہم ایسے کرتے چلے آئے ہیں اللہ ہمارا نام بھی اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے کون سے ننگے ہو کے آ گئے ہیں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ننگا ہی شمار کیا ہے بے لباس میں جانا ہے ان لوگوں کو پھر پینٹ انتہائی ٹائٹ ٹانگ سرین کا ابھار چلتے پھرتے نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے پہننے والوں کو کوئی نہیں آتی اس نے عقل کو اس کا ہی تلاش ہوئی ہے کوئی سوچ نہیں کوئی سمجھ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں اور پھر سمجھتا اپنے آپ کو بڑا کہ میں بہت ترقی پہ جا رہا ہوں ترقی پہ نہیں جا رہا یہ تنظمی کی طرف آ رہا ہے ترکتا جا رہا ہے پھر گرمیاں آئیں گی نکر پہن کے بازار میں جائے گا گٹروں تک پجامہ کچھا پہنا ہوا ہے عام حالات میں اس کو کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین بندے ایسے ہیں اللہ یوم القیامتی ولا یوز ہوں ولا یزکیہم ہوں تین بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات کرنا گوارہ نہیں کرے گا ان کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک آزاد ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کون کون سے بندے پہلے نمبر پہ فرمایا المسبل دل و جو بندہ اپنی شلوار اپنا اظہار اپنا تحمد وہ تخلے سے نیچے لٹکاتا ہے سلوار اوپر کر لوں ارے سلاب آیا ہوا ہے کیا ضرورت ہے نماز کے وقت آئے گا دو تین وہ پھیرے دے گا اوپر کر لے گا سلام پھیرتے فوراً نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں عزرت المؤمنی الا انصاف کریم مر بندے کا لباس نصف کنڈلی تک ہے اسے نہ جائے یہ حد ہے لباس کی ہاں اگر کبھی نیچے چلا گیا کوئی گنا نہیں جب تک تخلوں سے اوپر رہے نشر پلی سے اگر کبھی کپڑا نیچے چلا بھی جاتا ہے گنا تو نہیں اس وقت تک جب تک تخلوں سے اوپر رہے اگر تخلوں سے نیچے چلا گیا فصل نار جہنم میں جائے گا اس وقت کہتا تھا یہ مولوی والا کام ہے کیا دکیا نصیحت ہے آدھی آدھی ٹانگیں لگا کر کے پھرے لیکن اب اپنے باپ دادا چوڑے یہودی اور عیسائی ان کو دیکھا نکل پہنتے ہوئے نکل پہن کے نکل گیا جا کرنے کے لیے صبح سویرے پارک کے اندر کھیل کود کرنے کے لیے پلے گراؤنڈ کے اندر پہنچ جاتا ہے موٹر سائیکل دوڑاتا آتا پھرتا ہے یہ بڑی گرمی لگتی ہے آدھی آدھی ٹانگیں ننگی ہیں نکر پہنی ہوئی ہے جس کو نکر نہیں ملتی وہ لندے سے یا اپنے گھر سے پرانی پینٹ اٹھاتا ہے اس کو ہردے سے کاٹ کے نکر بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جی میں بڑا اعلی ترین بن گیا ہوں شرم سی بھی نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سن کے فرمان سن کے ٹہلوں کو ننگا کرنا گوارا نہیں کرتا وہ بندروں اور خنجیروں کی اولاد کی نقل کے اندر اپنی آدھی یادی ٹانگے ننگی کر لیتا ہے گھٹنے بھی ننگے کر لیتا ہے یہ تو حالت ہے وہ ہم نے لباس نازل کیا ہے یواری سو آپ کی کم واری سا تمہاری فطر کوشی کرتا ہے واری سا دائیں سے محنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلفان من امتی من اہل النار میری امت کے دو گروج جہنمی ہیں لم آ رہا میں نے نہیں دیکھا انہیں سیات ان کا اگلا دل بکر کرو یزر بول ابھی الناس ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بیل کی گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے وہ لوگوں کو خام خام ماریں گے دوسرا گروہ فرمایا نسا ان عورتوں کا ہے کافیات انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے آر لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی برہنا ہوں گی اگر عورت ایسا لباس پہنے جو اس کے لباس کی ضرورت کو پورا نہ کرتا ہو تو وہ جہنمی ہے اگر مرد پہنے تو وہ وہ اس غریب سے بچے گا نسا ان عورتیں ہیں کافی یاد لباس پہنے ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے دیکھ لو ننگی پنڈلیاں ٹخنوں سے اوپر سلوارے مردوں کو کہا تھا ٹخنوں سے اوپر رکھو انہوں نے نیچے کر دی عورتوں کو کہا تھا تمہاری اس وقت تک نماز نہیں ہوگی ہنستا وقتی ذہورا قدم نہیں ہا جب تک تمہارے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ نہیں جاتا عورت پانچا کھلا بڑا سلوائے جو اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے سلوار اس کی لمبی ہو پاؤں کے پاس آ کے اکٹھے ہو جائے کی ظہورا قدم نہیں ہا سلمہ رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کا اظہار ذکر کرتے ہوئے سنا کہ رشت ریلی کا کھو فرمایا اور سے کیا کریں فرمایا یورپ مینا شبرا ایک بالش نصف پلی سے ایک بالش نیچے کپڑا لٹکائیں کہنے لگے ادین ان کا شف نصف پلی سے ایک بالش نیچے تو بمشکل پاؤں آتا ہے وہ تو چلتے پھرتے پاؤں کھل جائے گا ہمارے ایک گرا کونے سے لے کے ہاتھ کو کھولے تو یہ پورا ایک گرا بنتا ہے نیشت پنڈی سے اتنا نیچے دو بارش کپڑا نیچے لگتا ہے دن آڑے ہی اس سے زیادہ نہ کریں صحابیات تو اتنی فکر ہے کہ کہیں چلتے پھرتے ہمارا پاؤ پھر بھی نہ ہو لیکن آج معاملہ ہی الٹا ہے پٹنے ننگے پنڈلیاں ننگی نصف پنڈلی تک سلواریں سو انتہائی تنگ اور پھر پانچوں کے اندر چاپ لیے ہوئے ہیں رہی سہی کسر اس کے ساتھ نکل جائے گی کافی لات لباس پہنے ہیں آ رہی ننگی ہیں سلواریں انتہائی ٹائٹ جو ٹانگوں کے ادھار کو ظاہر کرتی ہے کمیز پہنا ہے بہت کے ایک بالش چڑھائی ہے بس اتنے کھلے کھلے چاپ سلوار کا نیسا وہ نظر آتا ہے کوہلے کے پاس سے جسم واضح طور پہ نظر آتا ہے اتنے لمبے چاپ رکھے ہوئے ہیں کافی آریات لباس پہنے ہیں ننگی ہے اور سلائی کی ہے اتنی اور سارا کچھ بارے نظر آتا ہے چھاتیوں کا ابھار جسم کے خد و خال پیٹ میں پڑنے والے بال تک نظر آتے ہیں کافی یاف لباس پہنا ہے آر یاس لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ننگی ہے اپنی سورین کا ابھار اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے ایڑی والی جوتیاں پہنے گی کوئی حیا شرم نہیں آتی نہ بھائیوں کو نہ باپوں کو نہ بیٹوں کو تو یہ کیا ہے پردہ اس چیز کا نام ہے لباس اسے کہا جاتا ہے پھر ایسے ہی بازاروں کی رونق بنے گی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کرنا سی بلوتے کننا کرنا گھروں کے اندر قرار پکڑو گھروں میں ٹھہری رہو ورا رجنا تبر ہو جاہلیت اولا جہلیت جیسا بناؤ سنگار کرتی نہ پھرو جہلیت کی طرح اپنے جسم کے خد و خال کی اپنے جسم کے آغاز کی نمائش نہ کرتی پھرو عقیم سلاد نماز قائم کرو زکات ادا کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اچھی معروف بات کہو سارے احکامات کو پشے پشے پشت ڈالا ہوا ہے بابو وہ آدھے آدھے ننگے ننگے برہنا چہرے لے کے کھلے ہاتھ لے کے بازاروں میں آتی ہیں اور پھر باہر نکلنا ہو گھر سے بڑی بن سور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا فرمایا ایمم رات کا کوئی بھی عورت اگر خوشبو لگا لے فہارت رسمل ہا فمرت بل مجلسی اپنے گھر سے نکلے مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرے فہیا کلا و کلا ایزانیاں وہ عورت ایسی ویسی جانی جانیا ہے فرمایا سوچ تک تفصیل ملے جنابا تھی ادارہ جات ارادہ ہاں جب اپنے گھر واپس جائے تو گھر جا کے غسل جنابت کرے خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلی تھی پرفیوم لگایا تھا عطر لگایا تھا خوشبو والے صابن سے ہاتھ منہ دھو کے باہر نکلی تھی تارکن پاؤڈر چھڑکا تھا خوشبودار آرنامنٹس میک اپ کی اشیاء آلات استعمال کی تھی اور اس کی مہک اور خوشبو لوگوں تک جاتی تھی سہیا کرا و کرائے زانیاں کوئی نبی لپٹی نہیں دو تو والے الفاظ وہ زانیاں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سوچ تک تفریح بھی نہیں دینا جاتی ادا رجا پلا گئی تھی ہاں گھر واپس جائے جا کے اس نے جنابت کرے یہ خوشبودار بن کے گھر سے باہر نکلی تھی ساری کریمیں سارے صابن منہ دھونے والے سب کے اندر خوشبو ہے صابن سے ہاتھ منہ دھو کے نکلو کچھ دیر تک اس کی محنت قریب گزرنے والے کو آتی رہتی ہے استعمال کرنا ہے گھر کے اندر رہ کے استعمال کر ویسے بھی بار بار صابن استعمال کرنے کی حاجت ہی کیا ہے پتا ہے ہر ہم جانوروں کی چربی ڈلتی ہے اس کے اندر سارے صابن بنانے والے چاہے کپڑے کا صابن بنائے کپڑے دھونے والا چاہے نہانے والا چاہے منہ دھونے والا سارے چربی باہر سے منگواتے ہیں آسٹریلیا سے چربی وہ حاصل کی جاتی ہے ہوتا کیا ہے مردار مردہ جانوروں کی چربی حرام جانوروں کی بندروں خنزیروں کی کتوں کی چربی ہماری مجبوری ہے ٹھیک ہے فرمایا سامنے استورا غیر اس والا آدم فلاح اس میں رہی جو مجبور ہو بغاوت کرنے والا ہاتھ سے تجاوت کرنے والا نہ ہو اس پر کئی گنا نہیں جب مجبوری ہو استعمال کر لیا ٹھیک ہے اتنی ایک اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے ہر وقت جب بھی منہ دھونا ہے وہ سور کی چربی ضرور رکھنی ہے منہ پہ بندہ کبھی کبھار صابن سے نہا لے کبھی کبھار صابن استعمال کر لے محل اتر جاتی ہے گرمیوں میں تو ویسے ہی تھوک کے حساب سے محل پسینے کے ساتھ اتر جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محل اتارنے کا کلیہ بیان کیا ہے فرمایا مثال دی نمازوں کی کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ پانچ مرتبہ اوسر کرتا ہے بتاؤ جو بندہ پانچ مرتبہ دن میں غسل کرے فہر جب کا آلہ بدل ہی من درن کیا اس کے جسم پر کوئی محل باقی رہے گی پالو لا کہنے لگے کہ نہیں بار بار نہانے سے محل اتر جاتی ہے میتھ اللہ یہ جان رہا ہوں مخراجا جو بندہ اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے بہرحال بات ہو رہی تھی کہ خوشبو لگا کے عورت کو گھر سے باہر نکلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کرا کرا جانیاں یہ عورت جانیاں ہے گھر آئے اس میں جنابت کرے پھر فرمایا یہ ایسا باریک اور تنگ لباس پہننے والیاں ماں الا المنی اس لیے پہنتی ہیں کہ یہ مردوں کی جانے مائل ہوتی انہیں اپنی جانے مائل کرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں ہماری تعریف کریں ہمارے عاشق بنے میں کچھ نہیں کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کسی کو اعتراض کی ضرورت بھی کوئی نہیں اس حدیث کی صنعت پر کلام کرنے کی فرمایا ماں لاش یہ ایسا لباس پہنتی ہے اس لیے کہ اس کا دل خراب ہے یہ لوگوں کی جانب مردوں کی جانب مائل ہوتی ہے ممیلات انہیں اپنی جانب مائل کرنے والی ہیں ان کی ایک اور نشانی فرمایا روس ہونا تل ما ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے لا يدخل خلل یہ جنت میں نہ جائیں گی نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی نہ کدا با جنت کی خوشبو تو بڑی دور دور سے آتی ہے دیکھیں دل کی اپلائی کر کے برا لگتا ہے یہ کام لا لا رشا ولا ان کی روملکارا دل ایسے سیاہ ہو جائیں گے ایسے اونسے ہو جائیں گے نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے نیکی اور بدی کی تمیز مٹ جائے ایسا لباس بات کے مرد بھی فخر محسوس کرتے ہیں عورتیں بھی فخر محسوس کرتی ہیں لا یا رشما روفا واڑا یوں کی روم کرا نیکی کی پہچان کر برائی کو سمجھا سمجھائی کر نہیں اور ان کو دیکھنے والے وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑی بڑی کھڑی رہتی ہے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلاں حرم رام اللہ علیہ جنہ تین بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر رکھا ہے ان میں سے فرمایا ایک بندہ وہ بے غیرت آدمی بے غیرت جنت میں داخل نہیں ہوگا بے غیرت کون ہوتا ہے جس کو ہم سمجھے وہ بندہ بے غیرت ہے نہیں بے غیرت کی تعریف نبی اصلاط السلام نے خود کی ہے فرمایا اللہ جی یقینی ہل خبا تھا جو اپنے گھر کے اندر خباست کو ٹھہراتا ہے بے حیائی فحاشی کو برداشت کرتا ہے وہ بندہ بے غیرت ہے جس کو یہ گوارا ہو تو اس کی دو بیٹیاں اس کی بہنیں ایسا گندا لباس پہنے جس کو یہ برداشت ہو کہ اس کے بیٹے ایسے ننگے ننگے لباس دے بے تن کریں یہ بندہ دلدوف ہے اللہ تعالی نے جنت میں داخلہ اس کے اوپر حرام کر رکھا ہے اب دنیا سیجن المؤمن مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے بڑی پابندی جو ہے آزاد نہیں چھوڑا خوشی کا موقع آتا ہے پانچ کے بجائے چھ نوازیں فرد ہو جاتی ہیں سجن المومن مومن کے لیے قید ہے جن میں کافر ہاں کافر ہو جائے تو اس کے لیے آزادی ہی آزادی ہے تو یہ قیدوں کو برداشت کرنا پڑے گا گرمی بڑی ہے کوئی بات نہیں انہوں نے بھی کہا تھا غلط سبوت پہ جاتے ہوئے کہ گرمی بڑی ہے اللہ نے کہہ دیا تھا کل نار جہنم اشد ہر جہنم کی گرمی سے زیادہ سخت ہے اس سے بچنے کے لیے اس گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے بما علیہ ان الحمد للہ نحمد ہو